باب پنجم ہندو معاشرے میں جہیز کی تواہ کاریاں گزشتہ باب میں ہندو معاشرے میں جہیز کی بنیادی اسباب اور ماضی میں اس کے رواج کا تذکرہ گزر چکا ہے اس سلسلے میں یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ ہندو دھرم اور اس کے مذہبی قانون میں عورت کے لیے کتنے تباہ کن افکار و نظریات رائج تھے عورت کے بارے میں اس ذلت آمیز نظریے ہی کا اثر تھا کہ ویدک دور کے ہندو سماج نے شادی کی ایسی قسموں کو رائج کر لیا تھا جنہیں کوئی مذہب سماج قبول نہیں کر سکتا اور جو عورت کے لیے نہ صرف ذلت و رسوائی کا سبب تھا بلکہ عورت کی عصمت و عفت بھی بے حقیقت ہو کر رہ گئی تھی ہندوستان کے مشہور مورخ و دوانی ویدک سماج میں رائے شادی کی قسم کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ ویدوں کے زمانے میں شادی کی آٹھ قسمیں رائج تھیں جن میں سے ایک یہ تھی جس کے ذریعے عورت مستقل طور پر گھریلو بیوی بن کر رہ جاتی تھی دوسری قسم کی شادی میں لڑکی کو زیورات سے مزین کر کے اور تحفے تحائف دے کر باپ اپنی لڑکی کو اس کے شوہر کے حوالے کر دیتا تھا تیسری قسم کی شادی کے بعد شوہر کو کسی دوسرے آشرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی چوتھی قسم کی شادی وہ جس میں دولہا کو ایک گائی لڑکی کے باپ کو شادی سے قبل دینی پڑتی تھی تاکہ وہ شادی میں گائے کا دودھ استعمال کر سکے پانچویں قسم کی شادی میں لڑکا لڑکی کے باپ کو لڑکی کی قیمت دے کر خریدتا تھا شادی کی چھٹی قسم وہ تھی جس میں لڑکا زبردستی پہلے لڑکی کے ساتھ زنا بلجبر کرتا تھا پھر اسے شادی کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا شادی کی ساتویں قسم وہ تھی جس میں لڑکی کو پہلے لڑائی میں گرفتار کر لیا جاتا تھا اور پھر گرفتار کرنے والے کے ساتھ اس کو شادی کرنا پڑتی تھی ویدک دور میں شادی کی آٹھویں قسم وہ تھی جس میں لڑکا پہلے لڑکی سے عشق کرتا ہے اور عشق بھی خالی مجازی نہیں بلکہ عملی بھی اس کے بعد اس کی شادی اس لڑکے سے ہو جاتی تھی ویدک سماج کے یہی حالات تھے جن میں دوسرے قسم کی جہیز کی رسم کو فروغ حاصل ہوا چنانچہ اس دور میں جہیز کی رسم اپنے عروج پر تھی ایم آر او دوانی ویدک دور پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں عورت کے بارے میں فلسفے اور نظریات ویدک دور میں جہیز کی رسم کا وجود قابل فہم ہے اس زمانے میں شادی کی ان قسموں کے علاوہ معاشرے میں دو متضاد جنسی فلسفے رائج تھے ایک طرف وہ نظریات سرگرم عمل تھے جنہوں نے بعد میں تانترک شاستر اور کام شاستر کی شکل اختیار کی جن کے مطابق عورت صرف جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ جنسی تلزز دینا اس کے پیدائشی فرائض میں داخل تھا تو دوسری جانب اسی سماج میں یہ قدر بھی رائج تھی کہ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ کسی ایسی عورت کا شوہر بنی جو پاک باز بھی ہو اور اس کی وفادار رہنے کی اہلیت بھی رکھتی ہو ان دو متضاد معیاروں نے اس سماج میں عورت کو ہمیشہ خطرات میں مبتلا کر رکھا تھا ایسی صورت میں کسی بھی لڑکی کے باپ کو اپنی لڑکی کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا لازمی بات تھی اور ممکن ہے اس قسم کے جنسی خطرات سے اپنی لڑکی کو محفوظ رکھنے کے لیے بچپن کی شادیوں کو رواج دیا گیا ہو اس کے علاوہ چونکہ ہندو دھرم کے قانون کے مطابق ہر اونچی ذات کا مرد اپنے سے نیچی ذات کی عورت سے شادی کر سکتا تھا اور چونکہ اونچی ذات میں برہمن مذہبی تقدس کی بنا پر اور چھتری حکمراں ہونے کی وجہ سے محفوظ تھے اس وجہ سے ان دونوں اونچی ذاتوں کی زد پر ویشہ طبقہ کی عورت ہی رہتی ہوں گی شود عورتوں پر ملیچ ہونے کی وجہ سے یہ دباؤ کم ہی ہوتا ہوگا شاید یہی وجہ ہے کہ جہیز کی یہ رسم ہندوؤں میں سب سے زیادہ ویشیا طبقہ میں رائج ہے لیکن اب ان کے دوسرے طبقات بھی اس کی لپیٹ میں آتے جا رہے ہیں ایسے سماجی حالات میں ہر لڑکی کے باپ کی پوری کوشش رہتی ہوگی کہ اس کی لڑکی کی شادی ایسی عمر میں کر دی جائے جب وہ سن بلوگت میں داخل بھی نہ ہوئی ہوتا کہ وہ جنسی خطرات سے محفوظ رہ سکے وہ اپنی لڑکی کے مستقبل کی خاطر کسی بھی قیمت پر لڑکا خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا رہا ہو اور کسی کو جہیز کا نام دے دیا گیا ہو اس خرید و فروخت سے جہاں لڑکی سن بلوغت میں داخل ہونے سے قبل کسی شوہر کی ملک ہو جاتی تھی وہیں اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہوگا کہ ویشے طبقہ کی لڑکی اپنے ہی طبقہ کے لڑکے سے منسوب ہو جاتی تھی یہ لڑکی کے باپ کے لیے سرمایہ افتخار تھا منو سمرتی کا قانون مندرجہ بالا باتوں کو سمجھنے کے لیے منو سمرتی کے مندرجہ ذیل اشلوک ذہن میں رکھنا مفید ہوگا پہلا اگر شودر اونچی ذات کی عورت سے صحبت کرے تو اسے موت کی سزا دینا چاہیے دوسرا اونچی ذات کے مرد سے صحبت کرنے کی نیت سے اس کی خدمت کرنے والی شودر لڑکی کو کچھ بھی سزا نہ دے پر نیچ ذات کے پاس جانے والی کے خلاف ضابطہ کے مطابق کارروائی کرے تیسرا اونچی ذات کی لڑکی کے ساتھ صحبت کرنے والا نیچ ذات کا مرد قتل کیے جانے کے لائق ہے چوتھا شودر کو اپنی ہی ذات کی عورت سے شادی کرنی چاہیے اسے دوسرے ورن کی عورت سے شادی کرنے کا حق نہیں ہے منو سمرتی کے اس مذہبی قانون پر غور کرنے ہی سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ عورتوں کا بہاؤ نچلے طبقے سے اوپر کی جانب ہی رہتا تھا شودر طبقہ چونکہ ملیچ کہا جاتا تھا وہ ناپاک بھی تھا اور اچھوت بھی اس لیے اس کے باوجود کہ عورت کے منہ کو پاک قرار دیا جا چکا تھا شود عورت سے ایک طرح کی کراہت کا پیدا ہونا فطری بات تھی برہمن طبقہ مذہبی تقدس کا حامل تھا اور چھتری طبقہ حکمران بھی تھا اور مرد میدان بھی ظاہر ہے ایسی صورت میں دونوں اونچے طبقوں میں عورتوں کی سپلائی ویشیا طبقہ ہی سے ہوتی ہوگی ہندو سماج میں ویشیا طبقہ ایک ایسا طبقہ تھا جس کے ذمہ دولت کمانا اور سماج کی مادی ضروریات کو پورا کرنا تھا اس لیے دولت کی دیوی بنا کر لکشمی کے نام سے اس کی پرست شروع کر دی گئی اور دیوالی کا تیوہار اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو دولت انسان کی خادم تھی وہ خدا بن کر اس کی مخدوم ہو گئی اور زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنا زندگی کا نصب العین قرار پایا دولت کی یہ حرص یہاں تک بڑھی کہ لڑکے والوں نے لڑکوں کو بھی سامان تجارت بنا دیا اور منہ مانگی قیمت پر ان کی خرید و فروخت بھی شروع ہو گئی جدید مادہ پرستانہ مزاج آزاد ہندوستان میں جب تعلیم کو عمومی بنانے کے اقدامات کیے گئے تو نصاب کے نام پر مغربی نظریات کو جوں کا توں پڑھنا شروع کر دیا گیا ان مغربی نظریات کی اساس چونکہ زندگی کا مادہ پرستانہ تصور تھا اس لیے نئے سماج کی تعمیر اور زندگی کی تشکیل مادہ پرستی کے سانچوں میں ہونے لگی اور اس مادہ پرستی نے لکشمی پرستی کو جدید فلسفیانہ اساس فراہم کر کے زندگی کو اخلاقی انسانی اور دینی اقدار سے یکسر آری کر کے رکھ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جوں جوں زندگی کی مادی ضرورتیں بڑھتی گئیں تو تو جہیز کے نام سے لڑکوں کی قیمتیں بھی بڑھتی چلی گئی اور اب یہ مسئلہ ہندو سماج میں ناصور کی شکل اختیار کر کے رہ گیا ہے چنانچہ نئی دلی میں جہیز کے خلاف منظم کی گئی ایک ریلی کی نمائش میں دولہوں کی مختلف اقسام کی ریٹ لسٹ بھی آویزہ کی گئی تھی جس کے مطابق آئی اے ایس چار لاکھ روپے انجینئر ساڑھے تین لاکھ ڈاکٹر تین لاکھ ایم اے ایک لاکھ ایم اے فیل پچاس ہزار بی اے فیل پچاس ہزار میٹرک دس ہزار جونیئر سرکاری افسر پچپن ہزار پرائیویٹ کمپنی افسر چالیس ہزار وغیرہ اسی طرح معیاری زندگی کے ساتھ ساتھ سماج میں دولہوں کی قیمتیں بھی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کے خلاف قانون بھی بن رہے ہیں اخلاقی اپیلیں بھی ہو رہی ہیں اصلاحی انجمنیں بھی سرگرم ہیں اور خواتین کی جانب سے اس کے خلاف آواز بھی بلند ہو رہی ہے مگر جہیز کے اس بڑھتے ہوئے رجحان پر ان ساری کاوشوں کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے جہیز کی تباہ کاریاں ماضی میں تو شادی کا معاملہ طے ہونے کے ساتھ ہی جہیز کا سودا بھی طے ہو جاتا تھا اور شادی کے بعد لڑکی کی زندگی امن و سکون سے بسر ہوتی رہتی تھی مگر مادہ پرستی کی اس مغربی الگار نے دولت پرستی کی قدیم حس کو بھی بیدار کر دیا ہے اور اس لیے اب شادی کے بعد بھی دلہنوں نے جہیز کے لیے نتنے مطالبے شروع ہو گئے ہے اب اس کے سسرال والے اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ اور بھی جہیز کی رقم اپنے باپ کے پاس سے لے کر آئے اس مطالبے سے گھر میں ایک طرح کی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں مار پیٹ کی نوبت آتی ہے اور پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ کبھی عورت خودسوزی کر لیتی ہے اور کبھی سسرال والے اسے جلا کر کھاک کر دیتے ہیں سرکاری اعداد و شمار جو مختلف اجلاسوں میں پارلیمنٹ کے سامنے جہیز پر بھینٹ چڑھنے والے دلہنوں کے بارے میں پیش کیے گئے ہیں اور جو اعداد و شمار نیشنل کرائم برانچ بیرو نے فراہم کیے ہیں ان کے مطابق مندرجہ ذیل اطلاعات سامنے آئے ہیں انیس سو چورانوے عیسوی میں سترہ جہیزی اموات روزانہ ہوئی یہ اعداد و شمار تو صرف ان واقعات پر مشتمل ہے جن کی رپورٹ کر دی گئی تھی مگر ان سے بھی زیادہ ایسے واقعات رہے ہوں گے جو رپورٹ کرنے سے محروم رہ گئے ہیں اگر اس تعداد میں ان کو بھی شمار کر لیا جائے تو صورتحال کس قدر بیانک بن کر سامنے آتی ہے عورت کے بارے میں مذہب کا دیا ہوا غلط تصور اس پر مبنی عورت کے بارے میں تباہ کن خیالات ہدایات و اصول اور مذہبی کتابوں میں دیے گئے جہیز کے واقعات نے ہندو معاشرہ میں کس قدر تباہی مچا رکھی ہے اور اس غلط تصور پر کتنی قیمتی نوجوان دلہنوں کی جانیں سپرد آتش ہو چکی ہے اور جب تک یہ نظریات زندہ و سلامت ہیں انسانی جانوں کی تباہی ہوتی رہے گی اس کو نہ کوئی قانون روک سکتا ہے اور نہ اخلاقی واضح پند اپنا اثر دکھا سکتے ہیں بیماری کے مراکز کو تحفظ فراہم کر کے نہ کبھی کسی بیماری کا علاج ہوا ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے ایک خطرناک رجحان لڑکی کی پیدائش کے ساتھ ہی والدین کے دل میں اس کے لیے پرایا مال ہونے کا رجحان پیدا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ لڑکی کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر وہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اور انہیں جتنی تکالیف اٹھانی پڑ رہی ہے وہ سب کسی ہونے والے داماد کی خدمت اور اس کا گھر آباد کرنے کے لیے ہی کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اولاد کی محبت پیدا نہ کی ہوتی تو شاید کوئی ایک شخص بھی کسی لڑکی کی پرورش کی زحمت گوارا نہ کرتا اور اس طرح معاشرے میں عورتوں کا وجود ہی ختم ہو جاتا اور اس طرح سماجی اخلاقیات کا وہ تقاضہ ہی ختم ہو جاتا جس کے مطابق جب ہم کسی لڑکی سے اپنا گھر آباد کرتے ہیں تو ہمیں بھی کسی کے گھر کو آباد کرنے کے لیے لڑکی کی پرورش کرنی چاہیے لیکن جہیز کے ان بڑھتے ہوئے مطالبوں نے لڑکی کے لیے اولاد کی فطری محبت اور سماجی اخلاقی تقاضے کو پسے پشت ڈال کر رکھ دیا ہے اور پیدائش کے ساتھ ہی لڑکی کو ناپسندیدہ سمجھا جانے لگا ہے بچیوں کا قتل چنانچہ اس بات کی کوشش کی جانے لگی ہے کہ تحمیل حمل کے ساتھ ہی اس بات کی جانچ کرائی جائے کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی اور اگر لڑکی کا حمل معلوم ہوتا ہے تو اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے چاہے اس کے نتیجے میں حاملہ پر کچھ ہی کیوں نہ گزر جائے سائنس کی جدید ترقی نے اس بات کا امکان پیدا کر دیا ہے کہ تحمیل کے ساتھ ہی تحمیل کے ساتھ ہی مادہ جنین کی جانچ کر کے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ حمل لڑکی کا ہے یا لڑکے کا اگر لڑکی کا ہوا تو اسے جنین بننے سے قبل ہی ضائع کر دیا جاتا ہے حکومت ہند نے اس قسم کی جانچوں کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے لیکن جہیز کے خوف سے لڑکیوں کو مار ڈالنے کے واقعات اب بھی ملک میں پھیلے ہوئے ہیں چنانچہ ایک رپورٹ کے مطابق جنوبی ہند کے بعض علاقوں میں شیرخوار بچیوں کو مار دینے کا رواج ختم نہیں ہوا ہے اس کے برعکس یہ رواج ترقی پر ہے ایک جائزہ رپورٹ کے مطابق اخبار انڈین ایکسپریس نے انکشاف کیا ہے کہ جنوبی ریاستوں میں خاص طور سے تمل ناڈو کے ضلع سیلم میں اکاون فیصد کمبوں میں بچیوں کو ان کی پیدائش کے ایک ہفتہ کے اندر اندر مار دیا جاتا ہے کیونکہ ان بچیوں کے والدین ایک بچی کی شادی پر چالیس سے ساٹھ ہزار کا جہیز دینے کی استطاعت نہیں رکھتے جائزہ کے مطابق بچیوں کو مارنے والے تمام والدین ہندو فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں ایسی رپورٹیں بھی ملی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بچیوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے منہ میں زہر کا قطرہ ڈال دیا جاتا ہے یا مائیں انہیں دودھ نہیں پلاتی اور وہ فوت ہو جاتی ہیں بعض رپورٹوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض مائیں نوزائیدہ بچیوں کو سخت دھوپ یا کڑاکے کی سردی میں ڈال کر بھی ان سے نجات پا لیتی ہیں صرف اس بنا پر کہ ان کے وسائل معیشیت لڑکی کے لیے جہیز کا انتظام کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے اسقاط حمل لوگوں کی اکثریت بچیوں کی پیدائش اور ان کے بوجھ سے بچنے کے لیے اسقاط حمل کا طریقہ اپناتے ہیں اس میں لڑکیوں کے ساتھ بہت سے لڑکے بھی ضائع ہو جاتے ہیں ہندوستان میں اسقاط حمل پر رامی چھابرا اور شیلسی نوما نے ایک تحقیقی سروے کیا تھا جس کی رپورٹ خواتین کے مشہور مہنامہ فیمنا نے اپنی اپریل انیس سو پچانوے عیسوی کی اشاعت میں شائع کی تھی اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں ہر سال ایک کروڑ بارہ لاکھ اسقاط حمل کے واقعات ہوتے ہیں جن میں ہر سال بیس ہزار عورتیں موت کا شکار ہو جاتی ہے اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہر ایک ہزار پیدا ہونے والے بچوں پر ایک سے چار سو باسٹھ اسکات ہوتے ہیں یعنی ہندوستان میں ہر دو پیدا ہونے والے بچوں پر ایک اسکات کا واقعہ ہوتا ہے ان اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے جہیز کی قربان گاہ پر ہر سال بیس ہزار مائیں اور پیدا ہونے والے بچوں کی نصف تعداد قربان کر دی جاتی ہے زندہ جلائی جانے والی نئی نویلی دلہنیں اس کے علاوہ ہیں معاشرے کا یہ رجحان انتہائی تباہ کن ہے اس سے معاشرے میں عورتوں کی شدید قلت پیدا ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے عورتوں کی چھین جپٹ میں ہی اضافہ نہیں ہوگا بلکہ ان کے خلاف ہونے والے جرائم کی تعداد میں بھی غیر معمولی اضافہ ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا اس کے بالمقابل جو لوگ اپنی بچیوں کو زندگی کا حق دیتے ہیں وہ ان کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے لیے جہیز فراہم کرنے کے لیے جائز و ناجائز حلال و حرام اور قانونی و غیر قانونی ہر طریقے سے دولت کمانے اور اسے جمع کرنے کی دن میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں رشوت ستانی ذخیرہ اندوزی مصنوعی قلت پیدا کر کے اشیائی ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور غذائی اشیاء میں مضر صحت ملاوٹ کرنے کے اخلاقی سماجی اور اقتصادی جرائم میں اضافہ ہوتا ہے اور پورا معاشرہ اس کی سزا بھگتنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اخلاقی سماجی اور اقتصادی جرائم نہ قانون سازی سے کم ہوتے ہیں اور نہ اخلاقی نصیحتوں سے